اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں مستحب ہیں سنتیں ہیں سنت سے آپ یہ مراد لے لیں کہ اگر ان میں سے کوئی چیز چھٹ جاتی ہے تو پھر دم لازم نہیں آتا یعنی اس کا کفارے میں کوئی جانور کو کاٹنا نہیں پڑتا ہاں یہ ہے کہ اجر کم ہو جاتا ہے وہ کون سی ہیں احرام کے وقت غسل کرنا ایون وہ عورت جو پیریڈ سے ہیں یا نفاس کے دنوں میں ہیں وہ بھی اگر احرام کی نیت کرتی ہیں تو ان کو بھی غسل لینا چاہیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیوی ایک دفعہ نفاذ سے تھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہانے کا حکم دیا تھا صحیح مسلم کی روایت ہے تو غسل کرنا چاہیے اور یہ سنت ہے اب یہ فرق آپ جب رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے دین مشکل نہیں کریں گے ابھی تک جو پیچھے تین باتیں ہوئیں وہ فرض تھیں وہ لازم ہیں اب جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کرنا بہت اچھا ہے مستحب ہے حج مبرور میں بدلیں گی حج کو لیکن یہ کہ اگر ان میں سے کوئی چھٹ جاتا ہے تو گناہ نہیں اور آپ کسی کو فتویٰ نہ دیا کریں بہت جلدی کہ تم نے یہ نہیں کیا اور تمہارا احرام نہیں بندھا ٹھیک ہے تو پہلی چیز ہے غسل کرنا اس میں پیریڈز والی عورتوں کے لیے بھی مسئلہ ساتھ ہی ساتھ واضح کرتے جاؤں کہ کبھی کبھی جب حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے تو پیریڈز ہوتے ہیں اس وقت میں تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ آپ غسل کر کے اور احرام کی نیت سے نکل جائیں اور پھر جب آگے آپ کو باقی بات الگ بتاؤں گی دوسری جگہ پہ لیکن یہاں اتنا دیکھیں پھر دوسری چیز جو اس میں مستحب ہے وہ کہ احرام صاف ہو پاک ہو سفید ہو دو چادروں میں ہو کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے پھر ایک اور اس میں اس عمل کو اچھا کرنے کے لیے یہ کہ احرام نفل نماز یا فرض نماز سے فارغ ہو کر باندھا جائے اور پھر ناہن کاٹنا مونچھیں صاف کرنا بغل کے بال اکھیڑنا زیر ناف کے بال صاف کرنا یہ سب کام اگر احرام باندھنے سے پہلے کر لیے جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی اور آپ دیکھیے وہاں اتنی قربت ہوتی ہے اور اتنا رش گرمی بھی ہوتی ہے تو اگر جسمانی طہارت کا خیال رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ چیز بہت زیادہ وہاں آپ کے لیے عبادت میں خوشبو پیدا کرے گی پھر اسی طرح جب بھی انسان اپنی حالت بدلے تو اس وقت تلبیہ پڑھے نماز پڑھنے اور اس کے بعد یا اس سے پہلے یہ سارے کاموں میں پھر اسی طرح دعائیں مانگنا دعا مانگنا تلبیہ پڑھنے کے بعد اور نبصِ وسلم پر درود پڑھنا یہ بھی ایک اچھا عمل ہے مستند شافعی اور دارالقطنی میں روایت آتی ہے کہ نبصِ وسلم جب تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اپنے رب سے جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے بنا مانگتے یا پھر یہ کہوں گی کہ بعض دفعہ لوگ بہت زیادہ ایسی چیزوں میں چلے جاتے ہیں کہ جس میں لمبی لمبی دعائیں بنا لیتے ہیں اپنا عمل سمجھ کے کچھ بھی کیجئے لیکن مصنون نہیں ہے پھر اس کے بعد کچھ چیزیں صرف پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ کیا چیزیں احرام کی حالت میں منع ہے تاکہ انسان اس سے پھر واپس دور رہے اور ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی وجہ سے اس کام کو کرنے کی وجہ سے اس پہ فدیا آ جائے یعنی وہ عمل جس سے منع کیا گیا اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر اس کو یاد تو ایک جانور قربان کرنا پڑتا ہے یا روزہ رکھنا پڑتا ہے یا مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے تو پہلی چیز اس میں یہ کہ سر کو کسی چیز سے ڈھانپ لینا اس پہ بات پیچھے ہماری ہو چکی ہے یعنی سر کو کستن ڈھانپنا نہیں لیکن اگر آپ کسی چیز کے نیچے سے گزر رہے ہیں یا بارش ہے یا گرمی ہے تو چھتری رکھ لیتے ہیں تو مرد اس کے لیے کر سکتے ہیں اور یہ حکم مردوں کے لیے عورت تو بہرحال سر ڈھانپے گی ہی پھر اسی طرح بال کوئی مونڈ لیتا ہے بال کاٹتا ہے تھوڑے ہوں یا زیادہ تو یہ بھی نہیں کاٹنے چاہیے ناہن کاٹنا ہاتھوں کے ہوں یا پاؤں کے پھر خوشبو لگا لینا سلا ہوا کپڑا پہننا خشکی کا شکار کرنا یہ منع ہے پھر اسی طرح بیوی کے ساتھ تعلق یا اس کا کوئی ادنا سا درجہ یعنی کس وغیرہ کرنا اس سے بھی دم واجب ہوتا ہے پھر اس کے بعد نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام دینا یہ بھی منع ہے اور خاص طور پہ جمع کرنا یعنی انٹر کورس یہ ساری چیزیں منع ہیں اگر ان میں سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو پھر اس کا فدیہ دیا جائے گا اور انسان جیسے بھی کرے گا وہ اس کے حساب سے اس کا مختلف کام چیزیں ہوں گی اور آپ دیکھیے کہ لا علمی میں پچھلی زندگی میں جو ہو گیا آپ اس پہ پریشان نہ ہوں بعض لوگ جب ایسی باتیں سنتے ہیں تو وہ ماضی میں چلے جاتے ہیں تو ایسے وقت میں کوئی بات نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا اب ان معاملات کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیجئے وہ اس میں آپ کے لیے آسانی کر دے گا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہے وہ طواف کی آتی ہے اب میں اس میں صرف آپ کے ساتھ وہی چیزیں ڈسکس کروں گی جو عموماً ہمارے ہاں خرابیاں ہوتی ہیں ان معاملات میں اور ہمیں اس سے بچنا ہے تو طواف کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ سات چکر ہوتے ہیں اور اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ کہ نیت کرنا ہے طواف شروع کرنے سے پہلے دل میں ہی نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں انسان باوضو ہو جسم پر کوئی گندگی نہ ہو ترمزی کی روایت ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف نماز کی طرح یعنی نماز کی طرح کیسے ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو لازم ہے اس کے لیے بھی لازم ہے اور صرف فرق ایک ہے کہ نماز میں بات بالکل نہیں کر سکتے لیکن طواف میں ضروری بات کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑے ہاں پھر اس کے بعد یہ کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کریں اپنے اس چکر کو وہیں چھوڑ کے آپ وضو کرنے دوبارہ جائیں اور جتنے مکمل چکر تھے اس کے بعد اگلا ایک نیا چکر شروع کر کے تو اپنی ترتیب کو آپ پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اسی طرح اب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے جسم پہ ایسا لباس رکھے کہ جس میں حیا کے تقاضے پورے ہوتے ہوں ترمزی کی ایک روایت ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف نماز کی طرح ہے مگر تم میں سے کلام کر سکتے ہو تو جو شخص گفتگو کرتا ہے چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے میں نے دیکھا خواتین وہاں بھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کپڑوں کی باہر دکان پہ یہ مل رہا ہے یہ دو ریال کا مل رہا ہے یہ چار کا مل رہا ہے اصل میں طواف کیا ہے کہ بندہ رب کو بتاتا ہے کہ میری زندگی تیرے گرد گھومے گی ایک ایک چکر میں اپنے رب کو یقین دلائیے کہ اللہ تعالیٰ آج کے بعد بس میری نماز میرا جینا میرا مرنا میرا سب کچھ تیرے لیے ہے جتنا زیادہ اس خیال کے ساتھ آپ گھومیں گے اتنا ہی فائدہ ہوگا ورنہ آپ دیکھیے کہ عقل میں یہ بات آتی ہے گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں بچے یہ کام کرتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں بڑے کیوں کرتے ہیں اس لیے انسان اس کی روحانیت کو ضائع نہ کرے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ مسجد حرام کے اندر ہونا چاہیے چاہے وہ کتنا بھی دور ہو جیسے آج کے دور میں جو بھی لوگ جائیں گے یا جا چکے ہیں دیکھیں گے کہ وہاں کتنے بڑے بڑے برآمد اوپر ہیں نیچے ہیں دو دو تین تین فلور بن گئے جتنا بھی دور جائیں گے ان شاء اللہ طواف ہوتا ہی رہے گا قریب کرتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے جلدی پورا ہوگا لیکن دور اگر جگہ ملتی ہے اور آپ رش سے بچنے کے لیے دور کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے یا میں ایک ضرور ایڈوائز کروں گی خاص طور پہ بہنوں کو اور وہ یہ ہے کہ رش میں نہ گھسیں بعض لوگ صرف ایک یہ لالچ کے چلو ہمیں حجر اسود کا بوسہ مل جائے گا یا چکر چھوٹا ہوگا مردوں میں گھسنے لگتے ہیں یہ انتہائی ناسمجھی کی بات ہے آپ ایک طواف کر لیں پورے دن میں آپ مت چھ ساتھ کریں اوپر کر لیں باہر برآمدوں میں کر لیں مجھے تو سب سے اچھا لگتا ہے اوپر اگر آپ کبھی جا کے دیکھیں گے سیکنڈ فلور دو تین فلور بن چکے ہیں اب تو اس میں لگتا تو چکر بہت بڑا لیکن بالکل جیسے آپ جنرل اپنے چال چلتے ہیں تو اگر آپ ہر ایک چکر میں کوئی ایک چیز سوچ لیں کہ اس چکر میں میں نے یہ دعائیں مانگنی ہیں اس کی میں میں نے کلمہ پڑھنا ہے اس میں میں نے کوئی خاص اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنی نیت ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ اپنے خیالوں میں ہی ہوتے ہیں اور آپ کا چکر جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے الحمد للہ اور طواف کرتے وقت ایک چیز ضرور کہوں گی کہ ویسے تو دوسروں کو دیکھ کے بندہ ویسے ہی کرنے لگتا ہے لیکن بعض بیچارے بھولے بھی ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جب طواف کیا جائے تو خانہ کعبہ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوگا کرنے والے کے کہیں ایسا نہ کہ اس سے الٹ چکر پہ ہو اور ہجر اسود سے شروع کرنا ہے اور ختم بھی وہاں ہوگا تو یہ ایک چکر ہوگا پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک طواف کا چکر کیا تھک گئے اب دوسرے کی ہمت نہیں تو بیچ میں بیٹھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں آپ وہاں کہیں بیٹھ جائیں دعائیں پڑھ لیں کچھ کر لیں اور جب آپ ریفریش فیل کریں پھر دوسرا چکر لگا لیں اسی طرح آپ کر سکتے ہیں بس بہت زیادہ نہ اتنا فرق کریں لیکن یہ کہ اگر ضرورت پڑے تو پھر انسان کر سکتا ہے اور سات سے زیادہ چکر نہیں لگانے چاہیے کیوں کہ سات چکروں کے بعد پھر آپ سنت پھر دو نفل پڑھنے ہوتے ہیں جو سنتوں میں آتے ہیں پھر بہرحال اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ مستحب چیزیں اگر موقع مل جائے یعنی ملتظم ایک جگہ ہوتی ہے جو ہجر اسود سے لے کے بابِ کعبہ کے بیچ کی جگہ ہے تقریباً تین چار فٹ چوڑی جگہ ہے وہاں اگر چپکنے کا موقع مل جائے تو انسان وہاں دعا کر سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی نفس سلم نے فرمایا کہ جو یہاں چھپک کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں پھر اسی طرح مقام ابراہیم کے پیچھے دو نفل پڑھنا اور ان میں خاص طور پہ سورہ کافرون اور صورت اخلاص کی تلاوت کرنا یہ بھی پسندیدہ عمل ہے پھر اس کے بعد ایک اور سنت جو طواف کو بڑا خوبصورت کر دے گی اور وہ کیا ہے کہ فارغ ہو کے طواف سے زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پینا اور پھر اس طرح انسان اس کے اندر رکن یمانی کو ہاتھ لگا سکتا ہے ہجر اسود کو بوسہ دینا بعض لوگ رکن یمانی کو بھی بوسل دینے لگتے ہیں تو یہ درست نہیں تو اس طرح سے طواف کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اگر دوسرا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ صحیح کا ہوتا ہے تو صحیح کیا ہے صفا اور مروہ کے بیچ میں چکر لگانا اس نیت سے کہ یہ حج کا ایک رکن ہے حضرت حاجرہ کی سنت ہے یہ ایک عورت کا اخلاص تھا ایک عورت کی قربانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ قانون بنا دیا تو اس کے اندر بھی یہ ہے کہ صفا سے مروہ ایک چکر ہوتا ہے پھر مروہ سے صفا دوسرا بعض لوگ صفا سے مروہ اور پھر مروہ سے صفا کو ایک راؤنڈ ٹرپ کہتے ہیں یہ درست نہیں یہ اہم بات ہے اس کو آپ نوٹ کریں گے یعنی ایک دفعہ صفا سے مروہ تک پھر مروہ سے صفا اسی لیے پھر آپ دیکھیں کہ صفا سے صحیح شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ ختم ہو جاتی ہے ان صفا ولمرو تم انشاء ار اللہ ون ففٹی ایٹ آئے سر بکرا کی آپ پڑھ چکے کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کرو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح فرض کر دی تو اس کے اندر بھی شروع کرنے سے پہلے انسان پہاڑی پہ جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دیکھتا ہے دعا کرتا ہے پھر اس کے بعد جب نیچے آتا ہے تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں تیز چلنا ہوتا ہے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آہستہ چلنا ہے تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جب بھی کبھی جائیں گی تو آپ کو ایک چھوٹی سی بک ملے گی اور وہاں پورے چارٹس کے ساتھ بنا ہوتا ہے اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں ایک دعا جو صفحہ مروا کے وقت جو چڑھائی کی طرف انسان جائے شروع کرے تو پھر وہ تین بار اللہ اکبر کہہ کے ایک دعا پڑھنا مصنون نبی وسلم سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وحُلا کلِ شعقیر لاخ اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ و نثر ابدہ و حضم الاحزاب بہدہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اس اکیلے نے سب گروہوں کو شکست دی تو بہرحال یہ ہے ایک چھوٹی سی چیز اس کے بارے میں نوٹ کیجیے گا کہ طواف اور سعی میں بلا ضرورت وقفہ نہیں کرنا چاہیے طواف کرنے کے بعد صحیح کر لیں لیکن بعض دفعہ خاص طور پہ جب لوگ پہلا ہی عمرہ کرتے ہیں تھکن بھی ہوتی ہے اور سفر کی وجہ سے تو اگر ایک کرنے کے بعد تھوڑا ریسٹ کریں یا بیچ میں سو جاتے ہیں اور دوسرا صبح میں کریں تو اس میں بھی رخصت موجود ہے لیکن یہ ہے کہ جب تک صحیح نہیں کرتے تو حرام کی پابندیاں جو ہیں وہ موجود رہیں گی اس کو ختم نہیں کیا جا سکے گا ایسے وقت میں بھی آپ دیکھیے کہ ساتھ اگر عورتیں مرد اکٹھے ہیں تو ان کو دیکھنا ان کی طرف بات کرنا ضروری نہیں میں تو ایسے وقت میں سب کو یہی کہوں گی کہ حضرت خاجرہ علیہ السلام کو یاد کرتے جائیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہم بھی واقعی ان قربانیوں کے لیے تیار ہیں اگر اللہ کا دین آج ہم سے گھر چھوڑنے کا یا گھروں کی ذمہ داریوں کو کم کرنے کا مطالبہ کرے تو کیا ہم کر سکتے ہیں وہاں نیتیں کر کے آئیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے منتیں مانیں کہ اللہ تعالیٰ اب ہم واپس جائیں تو جیسے آج ہم تیرے راستے میں یہاں بھاگ رہے ہیں اب ہم نے بھی بھاگ بھاگ کے کام کرنے ہیں جتنا بھاگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بعد میں بھی آنے کے بعد آپ کو اپنے دین کے کاموں کے لیے چنے گا پھر اتنا زیادہ اس کو ان چیزوں سے فائدہ ہوگا پھر اسی طرح یہ کہ صحیح کے لیے بھی انسان کو وضو کی ضرورت ہے باوضو ہونا لازم ہے اگر کوئی مشکل میں نہیں تو چلنا ہی واجب ہے لیکن اگر کوئی ایسا ہے جو چل نہیں سکتا تو آج کل وہاں ایسی گاڑیاں مل جاتی ہیں کہ جس کے اندر یعنی چکر لگوایا جاتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کو محسوس کرے کیا کر رہی ہوں میں یہاں آج مجھے کیوں اللہ نے لا دیا اور پھر انشاءاللہ ان سارے کاموں سے فارغ ہو کے جب بعد میں بالوں کو کٹواتا ہے تو اس کا عمرہ تو پورا ہو جاتا ہے لیکن پھر عرفہ کا جو قیام ہے وہ حج کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس میں سب کو مقام عرفہ میں پہنچنا ہوتا ہے یعنی واقعی یہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اگر عقل کو ساتھ لے آئیں بیچ میں رکھیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی بات کہ یہ سارا کچھ کیا بات ہے جس کو انسان کہتا اور سنتا ہے لیکن یہ دل کے معاملے ہیں جتنا دل کے ساتھ آپ حج کریں گے وہاں جا کے اپنا معاملہ درست رکھیں گے اتنا ہی آپ اس کی اصل روح کو پا کے آئیں گے جب دل ساتھ نہیں ہوتے نا تو جا کے بھی خالی ہو جاتے ہیں اور خام خواہ کی باتوں میں مصروف ہونا اور ایسی چیزوں میں جانا کہ جس سے انسان کا حج جو ہے وہ ضائع ہو جائے عرفہ کا قیام جو ہے یہ حج کا چونکہ رکن ہے تو اس کا تھوڑا سا ذکر کروں گی آپ کے ساتھ کہ اس کے معاملے میں کیا حکم ہے نبصِ وسلم نے فرمایا کہ الحج عرفہ حج وقوف عرفہ ہے وقوف کہتے ہیں وقفہ سے کھڑا ہونا یعنی حج کے لیے اس دن میں کھڑا ہونا اور جتنا انسان اس دن وہاں جا کے ٹوٹتا ہے نا جتنی آجزی آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کتنے ہی صدمے آ جائیں نا انسان پہ اس دنیا میں وہ آجزی نہیں آتی جتنا انسان وہاں اپنے آپ کو عاجز محسوس کرتا ہے بے گھر بے سامان کھانا اچھا نہیں مٹی ہے باتھ روم مٹی کے بنے ہوئے یعنی کچھی جگہ ہیں غربت اور ایسی پسمانگی آتی ہے کہ لگتا ہے کہ واقعی اللہ کا حکم نہ ہوتا تو انسان کبھی نہ یہاں آتا اور اصل میں بت وہیں جا کے ٹوٹتے ہیں جو یہ زندگیاں سوچ ہی بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ کہ ہمارے گزارے نہیں ہو سکتے ان چیزوں کے بغیر اور ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے ایسی کوئی وہ ساری کیفیت وہاں جا کے اللہ تعالیٰ انسان کی بدلتا ہے تو لہٰذا عرفہ کے لیے کیا ہوتا ہے کہ نو ذی الحج کو ظہر کی نماز کے بعد سے دس ذی الحج کی صبح تک وہاں انسان یعنی کھڑا ہونا ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کیسے انسان کرے تو پہلی چیز اس میں کیا آتی ہے کہ نو ذی الحج کو زوال سے لے کے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں حاضر رہنا یعنی جو ہی سورج زوال کی طرف پلٹتا ہے تو اس کے لیے جانا پڑتا ہے لیکن بعض دفعہ آپ دیکھیے رش اتنا ہوتا ہے تو لوگ پہلے سے بھی جانے جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ بعض لوگ وہاں بہت افراتفری مچاتے ہیں اگر آپ حج کے ساتھ ہی اپنے لیے لکھ لینا کہ یہ میری تربیت کا ہے یہ میری ٹریننگ ہے یہ میرے صبر کے موقع ہیں تو آپ اتنے کول رہیں گے آپ کو ٹائم ویسٹ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوگا آپ کے پاس اپنی بک ہے جہاں اسٹک ہوئے بک کھول کے پڑھنا شروع کر دیں دعائیں مانگنی شروع کر دیں باندھیں اپنے آپ کو میں نے یہ کام کرنا ہے پھر آپ وہاں کر لیں گے آپ کو ہوتا ہے کہ جو ہی مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنی ہوتی پھر کہا جاتا ہے چلو اب ادھر سے اٹھو مزدلفہ میں چلو وہ رات مزدلفہ میں گزارنی ہوتی ہے ٹھنڈی رات ہوتی ہے عموماً کوئی پاس بستر نہیں کوئی سامان نہیں لوگ اٹھائیں بھی چیزیں اپنی ساتھ تو راستے میں تھکن کی وجہ سے چھوڑ چھوڑ کے آنے لگتے ہیں اور پھر مزدلفہ میں رات بسر کرنا پھر دس الحج کی صبح کو منا پہنچ کر پھر جمرہ اقبہ کو کنکریاں مارنا پھر وہیں دس کو ہی بال موڑنا یا کاٹنا پھر گیارہ بارہ اور تیرہ کی تین راتیں منا میں گزارنا انسان کو رب کا وہ قرب دیتا ہے کہ یہ اپنے بنگلے اور اپنے ولاس بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ تیرے اور اپنے بیچ میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں ہم تو پردے تان کے سونے والے لوگ تھے آج کھلی چھت کے نیچے ہمیں سونا پڑا ہم تو نرم گدوں پہ سوتے تھے تو نے ہمیں کہاں لا بچھایا اور پھر وہ دن انسان کی زندگی کا ایک اثاثہ بن جاتے ہیں چاہیں تو دو دن میں بھی واپس جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں لیکن یہ کہ تین دن رہیں اور تینوں دن جمعرات کو کنکریاں ماریں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ شیطان کیسے میرا دشمن ہے شیطان کو جب وہاں کنکریاں جو ہمارے ہاں عموماً لفظ مشہور ہے شیاطین اصل میں وہ جمرات ہیں وہ مقامات ہیں کہ جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برقلانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے پتھر مارے تھے میں نے دیکھا ہے آج وہاں پتھر مار کے آ جاتے ہیں لیکن شیطانوں سے جان نہیں چھٹتی پھر واپس آ کے سینے سے لگاتے ہیں ان کو تو لہٰذا ضرورت کیا ہے کہ حج کے مقامات ایک ایک موقع کو روحانیت کے ساتھ ادا کیا جائے اچھے طریقے سے کام ہو پھر ان ساری چیزوں کو مصنون عمل کے طور پہ کیا جائے اس کا خطبہ سننا وہاں کھڑے رہنا عبادت کرنا یہ سارے معاملے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیے کیوں کہ تم ان عبادات کو اپنے لیے ایک بوجھ نہ سمجھو بلکہ اس طرح سے کرو کہ جیسے کرنے کا حکم ہے اور جب انسان یہ سب کام کر لیتا ہے تو پھر واقعی وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ لبیک اللہ اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں عمرے کے لیے حاضر ہوں اور اے اللہ اب میں ساری زندگی حاضر ہوں ہم لبیک اللہ لبیک کہتے سنتے پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل حاضر نہیں ہوتے ہمارے دماغ حاضر نہیں ہوتے ہم اس طرح کی الجھنوں میں پڑے رہتے ہیں کہ زبان تو بول رہی ہوتی ہے لیکن دل نہیں ہوتا نہیں یہ حج کا سفر آپ کی رب کے سامنے حاضری کا سفر بن جائے وطق اللہ عالم ہوں ان کو ملے ہی تخشرون ڈر جاؤ اور جان لو کہ تم اسی کی طرف لوٹ کے آؤ گے یہ میدان عرفات تمہیں میدان مخشر کی یاد دلائے گا یہ تمہیں اپنی موت کو یاد کرائے گا یہ سفید کفن تمہیں یہ سفید احرام تمہیں کفن کی یاد دلائے گا یہ مردوں کا قبروں سے اٹھنا یاد آئے گا تمہیں جب تم لبئی کہتے ہوئے بھاگو گے اور یہی ہے اس حج کا پیغام کہ تم اپنے آپ کو اگلے سفر کے لیے تیار کر لو پھر جتنا زیادہ یہ کام آسان ہو جائے گا اتنا ہی تم اس کام کو کر کے خوشی محسوس کرو گے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھے طریقے سے ان نیکیوں کو کرنے کی توفیق دے حج اور عمرے کا طریقہ کہیں بھی سے آپ لیں تو بہت اچھی اوتھینٹک کتاب سے لیجئے کیونکہ بعض دفعہ لوگوں نے اس میں چیزیں ڈالی ہوتی ہیں عموماً تو ایئرپورٹ پہ بک ملتی ہیں جو وہ اچھی ہوتی ہیں کیونکہ الحمد ان لوگوں نے کافی اس چیز پہ اپنے آپ کو اسٹرکٹ رکھا ہوا سعودی حکومت نے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو مسنون نہیں اس کو پروموٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے بہتر یہ کہ آپ پہلے سے ہی کسی کتاب میں سے اچھے طریقے سے پڑھ سکیں تو اس میں آپ کو اگر حج اور عمرے کا پورا طریقہ پڑھنا بھی ہو تو منہاج المسلم جو آپ کے آپشنل بکس میں کتاب ہے اس کے فور سیونٹی فور پیج پہ اس کا ترتیب سے طریقہ لکھا ہے بہت اچھے طریقے سے بلکہ کہ کیسے بیت اللہ کو دیکھیں تو کیا دعا مانگنی ہے ہمارے ہاں عموماً اس بارے میں بھی تھوڑی سی الجھن ہوتی ہے کہ کیا مانگیں اور کیسے مانگیں تو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر آپ ساتھ رکھیں اور آپ کے پاس ہوں تو آپ کو بہت فائدہ دیں گی کچھ چیزیں کبھی کسی سے پوچھنے بتانے کا وقت بھی نہیں ہوتا اور کبھی اس طرح کے کام بھی کرنے آتے ہیں کہ جس سے پھر کر کے آ جاتے ہیں جس سے انسان کا اجر جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے پھر اسی طرح زمزم پینے کی دعا ہے اللہ اس الکا علم نافیوں و قم واسوں و شفا من کل الدا ان اے اللہ میں تجھ سے مفید علم وسیع روزی اور ہر بیماری سے شفا مانگتی ہوں آپ نے کیا مانگا مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس دعا کو پڑھ کے زمزم کے ناطے سے اب دیکھیے کہ نہ ہم نے اس میں بیٹے مانگے نہ اولادیں مانگی نہ دولت مانگی نہ گھر مانگے جو عموماً ہماری مرغوب دعائیں ہوتی ہیں پہلی چیز جو آپ زمزم پڑھتے ہوئے مانگتے ہیں وہ کہہ کہ اللہ انی اسل کا علم نافیہ خالی علم نہیں مانگا علم نافیہ نفع والا علم دے کیوں کہ علم تو بہت سے ہیں اور لوگ علم لیتے اور دیتے بھی بہت ہیں لیکن نفع والا نہیں ہوتا علم نافع کون سا ہوتا ہے کہ جس سے انسان پھر فائدہ اٹھا سکے بیکار قسم کی بحثوں بیکار قسم کے مباحثوں میں پڑھ کے اور علم کے نام پہ بڑے بڑے نام گھڑ لینا یہ پسندیدہ نہیں اصل چیز جو مطلوب ہے انسان سے وہ کیا ہے کہ تم نفع والے بن جاؤ تمہارے فائدے لوگوں کو پہنچیں اور لوگوں کا فائدہ تم حاصل کرو پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بہت ساری دعائیں نہیں یاد کرنے کی ضرورت ہوتی دل کی دعائیں شامل کریں جتنا حج کے سفر میں آپ دل سے اپنے دعائیں کریں گے اپنی ذاتی زندگی کی دعائیں کریں اپنی نسلوں کی حفاظت کی دعائیں کریں اپنے گھروں کے سکھ چین کی دعائیں کریں صرف دنیا ہی نہ مانگ کے آ جائیں بلکہ رب بنا تینا فت دنیا حسن و فی الآخرتی حسنت وقنا ذاب نار جتنا ایمان کے ساتھ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ مانگیں گے اللہ اتنی ہی زیادہ آپ کو وہاں سے آفیت دے گا اور خیریت کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ رکھے گا پھر ایک اور دعا جو بڑی خوبصورت آتی ہے اس بارے میں کہ انسان جو مانگ سکتا ہے دس ذی الحج کو جب انسان جمرہ اقبا جو ہے اس کو کنکریاں مارے اور تلبیہ کہتا ہوا مینا کی طرف آئے یعنی اب یہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا تو ایسے وقت میں ایک دعا حدیث سے آتی ہے کہ اللہ مج ال حجم مبرورم وسائم مشکورم و ضمبم مغفورا اے اللہ اسے حج مبرور یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا اور قابل قدر کوشش اور معاف کیا ہوا گناہ بنا دے کتنی عاجزی آتی ہوگی نا انسان کو یہ مانگتے ہوئے دعا کہ دیکھو میں تو آیا تھا رب کے گھر گناہوں سے بھرا ہوا میرا دامن تو سیاہ تھا اور آج میں یہاں سے جا رہا ہوں ماں کے پیٹ سے پیدا کیے ہوئے بچے کی طرح اتنا انسان اپنے اندر عاجزی محسوس کرے گا کہ پھر اس کے زبان پہ دعائیں آئیں گی کہ اللہ تو مجھے اب اسی طرح صاف رکھنا میں محسوس کرتی ہوں کہ حج کرنا تو اتنا مشکل نہیں جتنا حج سے آنے کے بعد پھر اس حج کو سنبھالنا ہے اگر زندگیوں کے رخ نہ بدلے اگر ہمارے پسند اور ناپسند کے معیار نہ بدلے اگر ہم پھر انہی گناہوں میں پڑ گئے تو واقعی حسر دنیا والا آخرہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی محنت کی ضائع ہو گئی مال لگا ضائع ہو گیا دل بدلنے کی دعائیں کر کے آنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے جو ملے وہ انسان سنبھال بھی سکے پھر ایک دو چیزیں جو مسجد نبوی کے ناطے سے عموماً ہمارے ہاں مشہور کی گئی ہیں اور وہ کیا ہے کہ چالیس نمازیں وہاں پڑھنی فرض ہیں یا ضروری ہیں تو پہلی بات ہے مسجد نبوی کی زیارت کا حج سے کوئی تعلق نہیں نہ تو یہ حج کے ارکان میں سے ہے نہ واجبات میں نہ کچھ نہیں ہاں جانا چاہیے ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں اس کی اہمیت بہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ تو نبی اور آپ نے مدینہ کے لیے دعا بھی کی اور یہ وہ شہر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مصیبتوں اور پریشانیوں کے دور میں مدینہ جو ہے یہ ایمان والوں کو پناہ دے گا صحیح بخاری اور مسلم کی بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ایمان مدینہ میں اس طرح پناہ لے گا جس طرح سانپ اپنے بل میں پناہ لے لیتا ہے اور جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر صبر کرے گا وہ قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی اور میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی اور گواہ بنوں گا یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب مدینہ میں ہی سکون ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ دجال بھی یہاں داخل نہیں ہوگا چاروں طرف اتنے ہوں گے اور ایمان والے مدینہ میں آ جائیں گے آپ نے فرمایا کہ مدینہ میں موت کی دعا بھی کر سکتے ہیں آپ بہت ہی پیارے طریقے سے فرمایا کرتے تھے تم میں سے کوئی اب گر مدینہ میں موت تک رہ سکتا ہے تو رہے اس لیے کہ میں اس شہر میں مرنے والوں کے لیے گواہی دوں گا اللہ اکبر تو کیا پتہ اب ہماری موت کا بانی ہے تو اگر واقعی زندگی کے باقی دن ایسی ہی جگہوں پہ جا کے گزار لیے جائیں تاکہ موت آئے تو ایمان کی موت آئے میں سوچتی ہوں کہ جب ہم لوگ پردیس میں رہتے ہیں نا دور دراز علاقوں میں تو زندگی تو جیسی تیسی گزر جاتی ہے لیکن ذرا اپنی موت کا سوچیے جب موت جہاں آتی ہے پھر ذرا دفن بھی ادھر ہی ہوں گے اب یہاں کتنے کو لوگ ہیں ہمارے جاننے والے اور کتنے کو مسلمان ہیں اور ان مسلمانوں سے میں بھی کتنے ہیں کہ جو قبرستانوں میں جا کے مردوں کے لیے دعا کر سکیں اور ان کی بخشش کی دعا کریں لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی مسلمان ملک میں مرتے ہیں اور وہاں کے یعنی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ مدینہ کی موت دے دے تو کتنی گواہی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنے نبی کے شہر میں موت دینا اور ایمان کی حالت میں دینا اور شہادت کی موت دینا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مدینہ بھٹی کی طرح اپنے رہنے والوں کی میل کھوٹ کو دور کرتا ہے اور اس کے اچھے لوگ اور زیادہ خالص ہو جاتے ہیں سبحان اللہ صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے مدینہ شہر کی تعریف میں ایک اور روایت ہے کہ مدینہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے کاش کہ وہ جانتے ہوں جو کوئی اس سے بے نیازی کر کے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ سبحان ہو و تعالیٰ اس میں اس سے بہتر کسی اور کو آباد کرے گا اور جو کوئی اس کی شدتوں اور مصائب پر ثابت قدم رہے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا یا گواہ بن جاؤں گا اللہ اکبر تو یہ تھی ایک چھوٹی سی یاد دہانی جو ہم سبھی کے لیے تھی جس میں ہمیں فائدہ اللہ تعالیٰ اٹھانے کی توفیق دے اور مسجد نبوی کے اندر جا کے بھی کچھ جو کام لوگ کرتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا آپ اجتناب کریے گا جب اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے وہاں جا کے روزے پہ جانا اور اس طریقے کے معاملات کرنا کہ جس سے ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا فرق ہی ختم ہو جائے اس سے ایوائڈ کریے گا ٹھیک ہے یہ ایک بہت اچھی سعادت ہے کہ انسان وہاں جائے اور اللہ کے نبس و سلم کے روزے کو قریب سے دیکھے لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس روزے کے ساتھ اور چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے وہ جگہیں جو آج آباد ہو گئیں ایک وقت تھا کہ یہ مٹی کی تھیں وہاں کوئی لوگ نماز پڑھنے کے لیے بھی ایسی جگہ نہیں پاتے ہوں گے جتنی جگہیں اچھی آج باہر روڈز پہ ہو چکی یہ سب کیسے ہوا یہ ہیں اخلاص کی قیمتیں اور یہ ہے سچائی کی دعوت کہ جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایسا معاملہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں تو لہٰذا اپنے شہروں کی مسجدوں کو بھی آباد کرنا ہے اور اللہ کے علیہ وسلم کی مسجد میں بھی جا کے آباد کرنا ہے وہاں کی ایک نماز ایک ہزار نماز سے بھی افضل ہے مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ یہاں مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجد میں ایک لاکھ نماز ادا کرنے سے افضل ہے اور مسجد نوی کی نماز ایک ہزار نماز سے بہتر ہے تو جو ہم جیسے لوگ جن کی نماز زندگیوں میں نہ نفل ہیں نہ سنتیں ہیں اور جہالت کی وجہ سے کچھ جوانی کی یا ایسے وقتوں کی نمازیں چھٹ بھی چکیں تو ان کو تو ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زندگی کا وقت ان جگہوں کی قریب گزرے تاکہ انسان اپنی کمیوں کو پورا کر سکے اللہ کے حکموں کو اللہ کے حکموں کے انڈر ہی رکھتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ سبب بنا دیں گے اور باقی واللہ عالم رخصتیں موجود ہیں اشارے موجود ہیں اگر کسی کو کچھ کرنا ہے لیکن ہمارا عمل تو ہمیشہ پسندیدہ عمل ہونا چاہیے بعض لوگ یہ جو بات کہتے ہیں کہ خواتین کے گروپ میں جانے کی اور اس میں دلیل میں دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات گئی تھیں تو شاید اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے کبھی محسوس کی ہو کہ نہ کی ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھیجا گیا تھا تو حضرت عثمان کون تھے ان سب خواتین کے محرم تھے داماد تھے دونوں دو طرف سے داماد تھے واللہ عالم وہ ان کی دامادی کی وجہ سے یعنی محرم رشتے میں گئیں لیکن ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اسی چیز کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ آسانیوں کے معاملے فرما اور جب ہم زندگی کے باقی معاملات میں ساتھ ہیں اپنے گھر والوں کے تو پھر تیرے گھر ہم اکیلے کیوں جائیں اب دیکھیے کہ حج صرف عبادت کا سفر نہیں ہوتا قرب اور انسان کے دل میں ایک خوشی اور عاجزی بھی آتی ہے مثال ہے کہ بیوی ہو کے آ جاتی ہے وہ پہلے سے اور زیادہ اللہ کا قرب محسوس کرتی ہیں شوہر پہلے ہی نہیں گئے آپ ان کو اکیلے چھوڑ گئے ایک اور فتنہ چھوڑا پیچھے سے کیا حالات ہو جائیں کیا معاملہ ہو پھر جب آپ آئے وہ ہو سکتا ہے دین سے اور دور ہیں اور آپ دین کے اور قریب ہو گئیں چپکلش بڑھے گی نا دین کا سفر اپنوں کو ساتھ لے کے شروع کریں اولادوں کو ساتھ لے کے ایک اور چیز چھوٹی سی میں اس معاملے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اگر کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جوان ہونے کے بعد جیسے بالغ ہو گئے ہیں بارہ تیرہ سال کے تو اپنی زندگی میں ان کو حج کروائیں خود لے کے جائیں ہمارے ہاں عموماً اس عمر میں ان کی جابس کی فکر لگ جاتی ہے ان بیٹیوں کی شادیوں کی فکر ہوتی ہے اور ماں باپ جتنی ذمہ داری بیٹیوں کی شادی کرنا سمجھتے ہیں اتنا ان کو حج کرانا نہیں سمجھتے یہ بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے جس طرح ان کی شادی آپ کی ذمہ داری اگر ہے تو پھر ان کا حج کروانا بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے اگر وہ اس عمر تک آپ کے پاس ہیں تو بہرحال اس صورت میں کوشش کی جائے شادی کے خرچ اخراجات کم کر دیے جائیں لیکن جوان ہوتے ہی ان بچوں کو اللہ کا گھر دکھائیے تاکہ آپ کے سامنے دیکھ آئیں گے تو بعد میں بھی کبھی جا سکیں گے آپ ان مقامات پہ کھڑے ہو کے جب ان کے ساتھ دعائیں مانگیں گے دل ٹوٹتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ عبادت انسان کو توڑتی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی اصل روحانیت کو قائم رکھیں کہ نہ رکھیں تو میں آپ سب کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر بلائے اور آسانیوں والے حج اور عمرے کرنے کی توفیق دے اور جب آپ واپس آئیں تو لبیک اللہ لبیک کہتے ہوئے آئیں کہ اللہ اب میں حاضر ہوں اب میں ساری زندگی تیرے دین کے لیے حاضر ہوں تو مجھ سے جو کروانا چاہتا ہے کروا لے